سین جو باوے دل دیر تسم خدا دی ہے ڈے سے دیر توا کے سین جو دے دل دیر تسم خدا دی ہے میں ڈے تص ہے تم تو اے ٹھیک ہے جو مدینے دیکھ غریب ہمیں پارے گالوں گال خوش نصیب ہمیں اے ٹھیک ہے جو زمانے محمد امیر ہے تم قسم خدا دی ہے میرے اسے دویر ہے تم روا کے سین